شباہت محبوب کے طریقے ان کے اخلاق ہر چیز ہمارے اندر جذب ہونی چاہیے دنیا میں ایک دفعہ آئیں دوبارہ تو دوسری دفعہ تو موت آ کے دوبارہ زندگی تو نہیں ملے گی نا اسی زندگی میں ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے ظاہر بھی اور بات ظاہری بیوٹی پارلر بھی کرنا ہے باطن کا بھی <laughs> ظاہری بیوٹی پارلر کیا ہے سنت کے مطابق بیوٹی پارلر مسلمان کا مرد یا عورت کا بیوٹی پارلر ظاہر کا یہی ہے کہ سنت کے سانچے میں ڈھل جائے وہ مشکل ہوتا ہے داڑھی رکھنا مشکل ہے نماز پڑھنا مشکل ہو گیا آج کل ٹی وی توڑ کے گھر سے نکالنا مشکل ہے سود کی جاب چھوڑنا مشکل رشوت سے بچنا مشکل ہماری ماں بہن بیٹیاں جو آئی ہوئی ہیں ماشاء اللہ مٹیاری سے بھی آئے ہیں ایک ہمارے دوست ہیں امیر علی کہاں سے آئے ہندوستان کے بارڈر سے آئے ہیں اللہ کی محبت کی باتیں سننے ماشاء اللہ اتنی دور سے آئے یہ سچے اللہ کے لیے آئے ہیں حضرت والا میں بہت بڑے اللہ والوں کا خادم ہوں ان کی صرف نسبت لگی ہوئی ہے میری تو کوئی حیثیت نہیں اللہ والوں کا خادم ہوں ان کے جو سچے اللہ والا کون ہوتا ہے جو سنت اور شریعت پہ چلتا ہے جو عورتوں سے پردہ کرتا ہے جو نمازوں کو مسجد میں ادا کرتا ہے اور جو ظاہر اور باطن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتا ہے یہ سچا اللہ والا ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں جس کے معاملات اچھے ہوتے ہیں <clears throat> یہ ہوتا ہے سچا اللہ والا آج کل ہم اللہ والا کو سمجھتے ہیں غلط لوگ ہیں وہ داڑھیوں کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں لمبی لمبی داڑھی سفید رکھی ہوئی ہے اور پیر بنے ہوئے اور عورتوں سے پردہ نہیں کر رہا ہے ایسا شخص جو اللہ والا نہیں ہے ایسا شخص کو اللہ والا سمجھنے والا ہی بیوقوف ہے کہ جو عورتوں سے پردہ نہیں کر رہا آپ اس کو اللہ والا سمجھ رہے ہیں اور وہ وہ یہ بولتا ہے میرا دل صاف ہے میرا سفید داڑھی ہے بھائی حضور صل... قرآن شریف کی آیت دیکھی جائے گی آپ کی بات سنی جائے گی قرآن شریف کی آیت ہے فس ورا حجاب اے صحابہ کرام جب ازواج متحرات سے بات کرنی ہو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں تو پھر بھی پردے کے پیچھے سے بات کرو وہ تو اتنے پاک باز لوگ اور آج کا کوئی غلط پیر بولے مجھے عورتوں سے کچھ نہیں ہوتا تو یہ بیوقوفی ہے جہالت ہے علم کی کمی ہے جو لوگوں کو پاگل بنا رہی ہے کہ اور لوگ اس کے پاس جا بھی رہے ہیں بیت بھی ہو رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہمارا پیر ہے یہ غلط پیری مریدی یہ یہ غلط لوگ ہیں ان سے بچنا چاہیے سب لوگ سکون کی تلاش میں سمجھتے ہیں پیروں سے کام نکلوائیں گے یہ میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں کیا کام نکلوائیں گے بچی کی شادی ہو گئی بس ختم تعلق جاب لگ گئی بس ختم بچہ ہو گیا ختم اولاد نہیں ہو رہی تھی اولاد ہو گئی بس ختم <clears throat> اس لیے جاتے ہیں جبکہ جو سچے ہوتے ہیں دیکھیے ہم لوگ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے نا مسجد میں بیٹھے ہوئے قرآن و حدیث کی باتیں پڑھتے ہیں پوری دنیا میں اتنا دین کا کام ہو رہا ہے تو جتنے بڑے بڑے دین کے کام کرنے والے ہیں ان سب نے سچے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں جبھی اللہ تعالیٰ کو ایسا اخلاص عطا فرمایا تو آپ نا شریف سنائیے گی ابھی ذکر نہ کریں بھائی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی جا رہی ہوں دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا ایک ہزار رکعت نفل ایک سو سو رکعت نفل سے بہتر ہے اور دین کا ایک مضمون سیکھ لینا ایک ہزار رکعت نفل سے بہتر ہے اس وقت ذکر نہیں کرنا چاہیے میں اللہ کا شکر ہے بڑے بڑے علماء کی جوتیاں اس فقیر نے اٹھائی ہیں دنیا کے سب سے بڑے عالم دنیا کے سب سے بڑے ولی ان کی جوتیاں اس فقیر نے اٹھائی ہیں میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کے کہ آپ میری میں دیکھیں کالی داڑھی والا آ کے کیا الحمد اللہ والوں کا غلام غلام علماء کرام کا غلام اتنے تبلیغ حضرات بھی اس فقیر کے ہاتھ پہ تبلیغ میں نکلتے کوئی منع نہیں کرتا اتنے علماء کرام اعتماد کرتے ہیں اس فقیر کے اوپر تو علماء کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ اس جب بیان کرتے وقت ذکر نہیں کرنا چاہیے میرے دوستوں بزرگوں کیونکہ اس وقت یہ بھی ذکر ہو رہا ہے ذکر صرف زبان کا نہیں ہوتا بیان سننا بھی ذکر ہے قرآن شریف کے اندر آتا ہے اس میں ذکر کا لفظ ہے ذکر آپ نصیحت کیجئے نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے نصیحت سننا بھی ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے کہ اس سے دلوں میں انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ اگر اخلاص سے کوئی ابھی میری بات سن لے میری بات تو نہیں ہے قرآن و حدیث کی بات ہے جو اپنے بڑوں سے سنی ہے خواتین میں جا رہی ہے آواز صحیح کر لیجئے الحمدللہ خواتین بھی آتی ہیں بیان سننے پردے سے اور بہت انقلابات آ رہے ہیں خط کے ذریعے محرم کے دستخط کے ساتھ پتہ چلتا ہے ماشاءاللہ کافی عورتوں نے شرعی پردہ شروع کر دیا اور ان کے شوہر نے جو ہے اختلاف بھی کیا مگر بعد میں شوہر بھی بولنے لگا ہاں بھائی تم شریف پردے میں رہو کیونکہ قرآن و حدیث کی بات ہے اس میں نا اس میں شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی شوہر اگر ڈانٹتا ہے مارتا ہے اس کو سہ لیجئے صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں اور لوگ بولتے ہیں پردہ کرنا پرانے زمانے کی بات تھی یہ ہر قیامت تک پردہ کرنا ضروری رہے گا چاہے مرد ہو یا عورت اس میں ہم سب لوگ فیل ہو جاتے ہیں اور ایسی باتیں سننے میں ہم لوگوں کی ایک مزاحن بات کر رہا ہوں نانی مرتی ہے <laughs> ابھی آپ کو ایک ایک ذکر بتایا جائے ایک لاکھ دفعہ کر لیں یہ ذکر بتایا جائے وہ کر لیں گے مگر جہاں پردے کی بات بتائی جائے گی بولیں گی یہ یہ بات مت کریں ہمیں کیوں نہیں کریں قرآن شریف کی بات ہے حدیث شریف کی بات ہے یہ میری بات نہیں ہے یہ علماء کی بات علما کی وہ بات علماء کون سی بات بتاتے ہیں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں وہ کالی کملی والے کی باتیں بتاتے ہیں وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے اور کالی کملی والے کے اوپر وہی اترتی تھی اللہ کی طرف سے آسمان سے قرآن شریف ان کے سینے میں نازل ہوتا تھا پھر وہ آگے حدیث شریف کی باتیں وہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی باتیں ہوتی تھیں تو نبی اسراد السلام آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا ان کے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا نا ہمارا ایمان ہے وہ قادیانی ہے قادیانی کافر ہیں اور ممبر ممبریں بیٹھ کے سو کہنا چاہیے کافر ہیں یہ لوگ ان سے تجارت بھی نہیں کرنی چاہیے یہ لوگ پھنساتے ہیں لوگوں کو تو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تم کہاں سے جھوٹے نبی بنے ہو تو وہ تو کامل تھے نبی صلاح وسلام ان کی سنتوں پہ چلے گا انشاءاللہ اس پہ رحمتوں کی بارش ہو جائے گی اس زمانے میں حدیث میں آتا ہے جس نے میری سنت کو زندہ کیا نعتیں پڑھنے والے بہت ہیں مگر داڑھی شاف کروا رہے ہیں زمانہ ہو گیا نعتیں پڑھ پڑھ کے مشہور ہیں نعت خاں داڑھی کیوں شیف کروا رہے ہیں بھائی اگر آپ کو اتنی محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھی رکھیے نا ہمت کر کے رکھیں داڑھی ان کے چہرے پہ داڑھی سجتی تھی آپ تو کھلے عام نا فرمانی کر رہے ہیں کیوں بخاری شریف میں آتا ہے اس سے زیادہ کون سی صحیح کتاب ہوگی داڑھی کو بڑھاؤ مونچھوں کو کترواؤ آپ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے نام سے فرما رہے ہوں داڑھیوں کو بڑھاؤ مشیقین کی مخالفت کرو داڑیوں کو بڑھاؤ مونچھوں کو کترواؤ اس کا مطلب کیا ہوا حکم ہو گیا یہ کوئی بولے پانی لے کر آؤ یعنی حکم ہو گیا ہے حکم واجب کے درجے میں ہوتا ہے اس لیے میرا ہر جگہ داڑھی پہ بیان ہوتا ہے جو لوگ کلین شیو بیٹھے ہوئے حضرات جو ایک مٹھی سے کم داڑھی ہے یہ مت سمجھے کہ میرے لیے بیان ہو رہا ہے یہ بیان میرے لیے ہے آپ جہاں بھی میرا بیان سن لیں الحمد اللہ اس فقیر کا داڑھی پہ ضرور بیان کرتا ہوں اور ماشاء اللہ بہت انقلابات آ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت سے لوگ داڑھی رکھ رہے ہیں انہیں پتہ چل رہا ہے کہ گناہ کبیرہ ہے اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہو رہی اللہ کی رحمت میرے شیخ عجیب بات فرما رہے ہیں حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دامر علی عجیب بات فرما رہے ہیں اللہ کی رحمت صبح حدیث میں آتا ہے صبح کا گار رات کو آ جائے رات کا گار صبح آ جائے ہے نا ہر وقت رحمتیں برسنی کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے اللہ کی رحمت نہ برس ہو مگر ہم نے اگر چھتری لی ہوئی ہے بارش ہمارے اوپر آئے گی بارش کے قطرے تو گناہوں کی چھتری ہم نے لی ہوئی ہے <laughs> کیا چھتری ہے ٹی وی گھر کے اندر چل رہا ہے فیس بک کا اکاؤنٹ یو ٹیوب انٹرنیٹ کی گندی تصویریں شادی کے وقت ہمارے گھروں سے داڑھی ہے ٹوپی ہے بیان ہے گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں گھر کے بڑے ہیں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ گھر سے کم از کم گانوں کی آوازیں تو نہ آئیں ہمت کر سکتے ہیں گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے ورنہ اگر ان کا انتقال ہو گیا تو یہ جو گناہ جاریہ بنا ان کو بھی گناہ ملے گا پھر جیسے سب کا جاریہ ہوتا ہے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے میں گناہ سے یہ بھی انشاءاللہ مایوسی سے بچنے کی بات بھی بتاؤں گا مگر شروع میں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ ہم اس کی فکر بھی کریں کچھ مجاہدہ مشقت اٹھانا پڑے گی پیسے کمانے کے لیے ہم لوگ کتنے مجاہدات کرتے ہیں حج پہ جانے کے لیے عمرے پہ جانے کے لیے کتنے سارے پاسپورٹ بنواؤ ٹکٹ لو ایجنٹ سے رابطہ کرو گھر بنوانے کے لیے انجینئر بننے کے لیے یہ مولانا زاہد عالم ہے ماشاء اللہ اللہ والا عالم بنائے میرے خلیفہ بھی ہیں جو ابھی تو عالم بننے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے آٹھ سال مدرسے پڑھو یعنی ہر چیز کے لیے محنت ہے تو گناہ سے بچنے میں بھی مشقت تو ہونی پڑے گی بھائی نظر بچانا فرض ہے عورتوں سے پردہ کرنا فرض ہے ہماری ماں بہن بیٹی جو سن رہی ہے اس کو پردہ کرنا نامحرم سے اپنے چہرے کو چھپانا فرض ہے اس میں مجاہدہ تو ہوگا لوگ مذاق اڑائیں گے میرا بھی اڑایا گیا جو لوگ شروع میں دین میں نہیں چل رہے ہوتے ایک دم سے چلنے لگتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ عادت پڑ گئی ہے نا گناہ سے کرنے کی اب وہ معاشرے میں عام ہو گیا کہ یہ تو ایسا شخص ہے اب جب چہرے میں تبدیلی آنا شروع ہوئی کپڑے میں تبدیلی آنا شروع ہوئی عورت جو بے پردہ گھومتی تھی زلفے کھول کے اب اس نے پردہ شروع کر دیا دیور سے پردہ شروع کر دیا جیٹ سے خالو سے پپا سے تو خاندان والا وہ تو عجیب سا لگے گا حدیث میں آتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا دین پہ کہ دین اجنبی تھا ایک وقت ایسا آئے گا دین اجنبی ہو جائے گا اور جو اس وقت دین پہ چلے گا اس کو جو ہے بشارت ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خوشخبری سنا دو اس کو خوشخبری ہے اس کے لیے خوشخبری کیا جنت کی خوشخبری ہے جو اس وقت دین پہ چلے گا تو اس وقت ہمت کر کے پوری زندگی ہو گئی داڑھی کو شیو کر کے اب لوگ ہماری ویسی شکل دیکھ رہے ہیں اب جب داڑھی بڑھائی تو ظاہر سی بات ہے عجیب سا خود کو بھی عجیب سا لگے گا لوگوں کی باتیں سن کے ہم داڑھی تھوڑی شیف کروا دیں گے ہم نے اللہ کے لیے داڑھی رکھی ہے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے ان کے چہرے پہ سجتی تھی عشق رسول میں میں نے داڑھی سجا لی ہے اپنے چہرے پہ کیونکہ زندگی بھر میں داڑھی شیو کرواتا رہا زندگی بھر ہماری ماں بہن بیٹی فلمیں دیکھتے رہی اب اس میں سکون نہیں ملا اسی طرف آنا سب کو اسی طرف ہے تو کیوں نہ ابھی آ جائے مرنے کے بعد کوئی مرنا تو کر کے بھی موت آ سکتی ہے مجھے بھی اور ہم سب کو کیوں نہ جلدی جلدی تیاری کر لیں میرے شیخ فرماتے ہیں جلدی جلدی اپنی آخرت سوال لو کسی کسی وقت بھی موت پیاری حدیث شریف ہے ساری حدیث شریف پیاری ہیں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نے میری سنت کو زندہ کر دیا سبحان اللہ اس نے مجھ سے محبت کی داڑھی کی سنت کو زندہ کریں پردے کی سنت کو زندہ کریں من احیا سنتی جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی وہ من احب بنی اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا مایا فل جنا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے اور کیا چاہیے تو ہم ناشتے ہی سن لیجیے کیونکہ ہمارے حضرت والا عمرے کے سفر پہ جا رہے ہیں اگلے مہینے میرا بھی دل تڑپ رہا ہے اللہ والوں کے ساتھ عمرے کے سفر پہ تو جاتے ہی اللہ تعالیٰ مگر سچوں کے ساتھ جانے کا مزہ ہی الگ ہے وہ کیسے نظر بچا کے طواف کرتے ہیں وہ کیسے کس وقت لفٹ میں چڑھتے ہیں ورنہ لفٹ میں چڑھے عورتیں آ گئی اتنی ساری عورتیں سارا نور برباد ہو گیا عورتوں سے جسم ٹچ ہو گیا وہ طریقہ بتاتے ہیں ہر ہوٹل میں ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے اچھے اچھے لوگ جو یہاں آتی ہیں وہاں جا کے بھی بکا ٹاور فلاں ٹاور میں ٹیلی ویژن آن کر لیتے ہیں اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں حج کرنے گناہ بخشوانے گئے ہیں یا گنا کے اور لادنے گئے ہیں مکہ شریف میں ایک گنا ایک لاکھ ہے ایک نیکی ایک لاکھ ہے تو ایک گنا بھی ایک لاکھ ہے مدینہ شریف میں ایک نیکی پچاس ہزار ہے مگر ایک گنا ایک ہی گنا ہے وہ رحمت اللہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا تڑپتی تھی بے چین تھی آپ آئے تو دنیا سکون پا گئی صلی اللہ علیہ وسلم سب پریشان ہیں جی۔ ہر کوئی پریشان ہے تو اس لیے سنت پہ چلیں گے سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم نے داڑھی رکھ لی ٹخنے کھول لیے نمازیں پڑھتے ہیں پھر بھی پریشانی آ رہی ہیں تو دیکھنا چاہیے کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں ٹی وی چل رہا ہے جھوٹ بول رہے ہیں رشوت دے رہے ہیں سود دے رہے ہیں کوئی گڑبڑ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ چل رہی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے معافی مانگ لیں توبہ کر لیں کبھی کبھار پتہ نہیں چلتی سچوں کی صحبت میں بیٹھے بیشتی زیور ساتواں حصہ پڑھ لے اس میں گناہ لکھے ہیں ساتویں حصے میں لکھے ہیں غصے کا گناہ پتہ بھی نہیں ہے غصہ کر رہے ہیں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت عرض کرتا رہتا ہوں غصہ ایمان کو ایسے کڑوا کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو اب اس شخص اس کا ایمان تباہ و برباد ہو گیا جو بیوی پہ اس نے غصہ نافذ کر دیا اور اپنے سے کمزوروں پہ غصہ نافذ کر دیا اس کا ایمان کڑوا ہو گیا اب ایمان کڑوا ہو گیا کتنے ایمان کا دعویٰ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تو یہ ایمان ختم ہو گیا اس کا کڑوا ہو گیا مگر توبہ کر لے اب آئندہ پکا ارادہ کرے غصہ آئے اس کو پی جاؤں گا قرآن شریف میں میں آتا ہے بلکا زمین الغیز جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں جہاد کے وقت تو کافروں پہ غصہ کریں گے اس وقت گناہ کا تقاضا ہو نفس سے جہاد کرتے وقت نفس پہ غصہ کریں گے خبردار تجھے ٹی وی نہیں دیکھنے دوں گا خبردار تجھے گانے نہیں سننے دوں گا مگر جب بیوی پہ غصہ آئے گا کیوں غصہ آ رہا ہے کیونکہ کھانا وقت پہ نہیں بنایا غصہ آ رہا ہے بھائی بچے ہیں کوئی پریشانی رہی ہوگی کوئی بات ہو گئی ہوگی نہیں بنایا غصہ کر رہے ہیں معاف کر دیجئے میرے شیخ فرماتے ہیں اپنی معاف کرانی نہیں کرانی جب اپنی معاف کرانی ہے تو جو بندوں کی خطاؤں کو معاف کرے گا قیامت اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے معاف کر دینا چاہیے ہمارے بزرگوں نے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنا سکھایا معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت زبردست اس شخص کو ایمان دیتے ہیں جو معاف کر دیتا ہے جو توازو اختیار کرتا ہے حق ہوتے ہوئے حق چھوڑ دیتا ہے ذرا ذرا سی باتوں میں غصہ نہیں کرتا کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا ہم اپنے دل کو بچھا دیں گے اللہ آپ کا حکم ہے کہ غصے کو پی جائیں میں نے اپنے دل کو بچھا دیا اور پھر آگے کیا حکم ہے اب بل آفین لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ناس فرمایا کافر بھی ہو اس کی خطا کو معاف کر دیجئے اور بیوی بی تو پوری لائف پارٹنر ہے زندگی بھر کی ساتھی ہے کتنی بیوی بی کے احسان تلے بال بال دبا ہوا <laughs> ایسی مزاحن حضرت والا ہمارے ہنساتے بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسکرائے صحابہ کرام ایک دفعہ اتنا ہنسے لوٹ پوٹ ہو گئے میں فرمایا ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں جیسا ہے کیا بیوی بچوں کے ساتھ ہم لوگ ہنستے نہیں ہیں اور حضائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے آتے تھے سبحان اللہ یہ اس پر عمل کریں سنت سمجھ کے مسکراتے ہوئے جائیے انشاءاللہ بیوی بھی خوش ہو جائے گی بچے بھی خوش ہو جائیں گے جب مسکراتے ہوئے گھر جائیں گے اخلاق سے دین پھیلائے کتنے انسان اپنے تہجد پڑھے اشراق پڑھے ایک ایک گڑیا ایک عورت کے بارے میں عرض کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے ناشریف رہ گئی سناؤں گا مگر یہ ناشریف سے بڑھ کے یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے فرماتے ہیں ایک عورت ہے وہ خوب تحجد پڑتی ہے شراک پڑتی ہے نفلیں پڑھتی ہے ذکر کرتی ہے مگر سارا محلہ اس سے تنگ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہی یا فنار یہ جہنم میں جائے گی اب میرے شیخ فرماتے ہیں کہاں گیا لاؤ اس کی تحجد لاؤ اس کا اشراق اوابین ذکر کرنا کہاں گیا تحجد اس لیے بنا نہیں ہے تحجد تو اولیاء اللہ کے نیک لوگ پڑھتے ہیں تحجد ذکر بھی کرتے ہیں میں بھی ذکر کرتا ہوں ہمارے بزرگان دین بھی حضرت ذکر کرنے سے کوئی ذکر کرنا بڑی نعمت ہے مگر ذکر پوچھ کے کرنا چاہیے مگر بتا رہا ہوں کہ کیونکہ اس کے اخلاق خراب تھے کالی کمنی والے کا فرمانے حدیث شریف کی بات سنا رہا ہوں کوئی ڈائجسٹ کی کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے بالکل سب اوتھینٹک صحیح مسلم شریف بخاری شریف فیمیزی شریف کی سب حدیث شریف ہیں فرماتے ہیں یہ عورت جہنم میں جائے گی جو تہجد پڑتی ہے اشراق پڑتی ہے مگر اس کے جیران اس کے پڑوسی اس سے جو ہے تنگ ہے یہ جہنم میں جائے گی اور ایک عورت کے بارے میں کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے پانچوں کی نماز پڑھتی ہے روزے رکھتی ہے اور جو ہے ضروری عبادت کر لیتی ہے مگر سارا محلہ اس سے خوش ہے اس کے پڑوسی اس سے خوش ہے اس کا شوہر اس سے خوش ہے مفہوم اداروں تشریح کے ساتھ فرمایا ہی فل جنت جنت میں جائے گی سبحان اللہ اخلاق کی بہت وزن ہوتا ہے اخلاق کا اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ داڑھی والوں سے السلام علیکم مسجد والوں سے السلام علیکم گھر کے اندر گئے تو بالکل ایسے بن کے جا رہے ہیں جیسے جلاد ان سے بڑھ کے کوئی ہے نہیں گھر کے اندر پتہ چلتا ہے کون اچھے اخلاق والا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون غصے کو پی جاتا ہے بیوی کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے میں اور آپ میرے شیخ فرماتے ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہماری مائیں بہنیاں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں بہت سی عورتیں خط آیا محرم کے دستخط کے ساتھ رو رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا شوہر اتنا ظالم ہے کہ ہمیں آنسو نکل رہے ہوتے ہیں کہ کون اس پر عمل کرے گا یہ غلب نہ کریمن کریم شوہروں پہ عورتیں غالب آ جاتی ہیں اور یہ ہن نہ لعیم بد اخلاق اور کمین شوہر عورتوں پر غالب آ جاتے ہیں اب یہ کمینہ پانی تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مارا ہے میری بات نہیں ہے اس میں اور میں نے اپنے شیخ سے سنی ہے میرے شیخ میرے استاذ بھی ہیں لوگ بولتے ہیں آپ اپنے شیخ کا ذکر کر رہے ہیں دنیا کا کوئی ہمارا احسان کر دے کوئی کنیکشن لگوا دیں میٹر لگوا دیں سوئی گیس کا کوئی مسئلہ حل کروا دیں اس کا کتنا نام لیتے ہیں اور جو ہمیں گٹر لائن سے نکالیں مطلب جو میری زندگی بالکل ابھی بھی کوئی کچھ نہیں ہے مگر یہ ظاہر جو بن گیا یہ جو بیان ہو رہا ہے اللہ والوں کی صحبت ان کا ان کا نسبت لگی ہوئی ہے صرف اور وہ باتیں آگے بتا رہا ہوں بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے میں عمل کروں گا تو پھر اثر ہوگا بعد میں عمل نہیں کریں گے تو اثر نہیں ہوگا فرماتے ہیں کمینے شوہر پر عورتیں کمینے شوہر عورتوں پر غالب آ جاتے ہیں فانا احب ان اکونا کریما مغلوبہ میں اس بات کو پسند رکھتا ہوں کہ مغلوب رہوں چاہے عورتیں میرے اوپر غالب رہیں ولا احب ان اکونا لئیمن غالبہ بد اخلاق اور کمینہ ہو کے عورتوں پر غالب ہونا نہیں چاہتا اب بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تو یہ شخص کمینہ ہے جو عورت کو ستا رہا ہے پٹائی کر رہا ہے ہر بات پہ غصہ کر رہا ہے تنس کر رہا ہے جھڑک رہا ہے اللہ کے لیے معاف کر دیجئے ہماری مائیں کچھ باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو ہر عمر رضی عنہ تشریف لے آتے ہیں سب چپ ہو جاتی ہیں <laughs> کیونکہ وہ ذرا امیر المومنین تھے موبائل سے میوزک ہٹا لینا چاہیے دیکھنا نہیں چاہیے کس کے موبائل میں بس بتا رہا ہوں یہ قرب قیامت میں ہے گھر گھر میں گانوں کی آوازیں عام ہو جائیں گی پہلے حیرانگی ہوتی تھی کیسے ہوگی اچھے اچھے لوگ ہیں داڑھی ٹوپی ہے مگر گھر سے آوازیں پتہ چلا موبائل سے آ رہی ہیں مسجدوں میں بجری ہے روزہ شیخ حزیفی نماز پڑھا رہے ہیں مدینہ شریف میں میں خود وہاں حاضر تھا الحمد اپنے شیخ کے ساتھ دو عمرے کرنے کی توفیق ہوئی بہت عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی مجھے بچپن وہیں گزرا مکہ شریف میں مدینہ شریف میں ابو کے ساتھ ابو میرے ابھی وہیں ہیں بیان بھی سن رہے ہیں ابھی لائیو بیان ابو میرے سن رہے ہیں میں والدین کی دعائیں الحمدللہ تو ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے پورے مدینہ شریف میں گانوں کی آواز گونج رہی اب بتائیے سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئیں امت ہے کہ ہنس ہنس کے جیتی ہے گناہوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ گانوں کے آلات کو توڑ دوں اور انہی کے شہر میں انہی کے روزہ مبارک کے سرکار کے روزے کے سامنے وہ میوزک بج رہی ہے اور پورے مدینہ شریف کے مائک سے میوزک کی آواز آئی کیسا ظالم نالائق شخص تھا وہ کتنی توبہ اس کو کرنی پڑے گی کہ مسجد نبوی شریف میں روزہ سرکار کے سامنے اس کی میوزک بج گئی تو یہ عادت یہی قرب قیامت میں جو زنا سڑکوں پر ہوگا حدیث میں آتا ہے یہی تو ہے جو عادت پکی ہو جاتی ہے پھر اس کو نظر نہیں آتا کہ میں روزہ کے سامنے کھڑا ہوں یا مسجد کے اندر ہوں یا حرم شریف کے اندر ہوں بس جو عادت یہاں حیدرآباد اور کراچی میں ہے وہی وہاں عادت چل رہی ہوتی ہے حجن عورتوں کو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ پوری دنیا کا حسن آیا وہاں دیکھ رہے ہیں <laughs> عادت یہاں بد نظری کی ہے نا وہاں بھی وہی عادت ہے وہاں کتنا گنا ہوگا عورت کو دیکھنا ساری دنیا کا حسن آیا ہوا ہے اور یہ شخص کعبے کے نور کو چھوڑ کر دنیا بھر کے حسن کو دیکھ رہا ہے کہ میں تو اللہ کے جمال کا معائنہ کر رہا ہوں اللہ کا جمال کعبے میں نظر نہیں آ رہا عورتوں میں نظر آ رہا ہے تو بد نظری ہے آنکھوں کا زنا ہے یہ میرے شیخ کی بات ہے ایک شیخ نے حضرت کو لکھا حضرت وہاں پہ انڈونیشین عورتیں آئی ہوئی ہوتی ہیں اور سفید پیجامہ سفید کرتا سفید برقع سفید اسکارف کبوتری معلوم ہوتی ہے کبوتری سفید کبوتر بالکل ایسا لگ رہا ہوتا ہے نور کی بارش ان کے چہرے پہ ہو رہی ہے حضرت فرمایا ظالم تمہیں کعبے کا نور نظر نہیں آیا انڈونیشین عورتوں کا نور تو نظر آیا <laughs> وہاں پہ انڈونیشین عورتوں کو دیکھ رہا ہے یہ نفس کیسی کیسی پٹی بڑھاتا ہے اللہ والے بتاتے ہیں کہ یہ ان پٹیوں سے بچنا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا انسان کہاں کہاں گناہ کرتا ہے سچوں کی صحبت سے پتا چلتا ہے فضائل امان میں لکھا ہوا ہے اللہ والوں کو تلاش کرنے میں کوشش کر پھر لکھا ہے اللہ والے کہیں کھڑے ہو جا تو کھڑے ہو جا وہ کہیں بیٹھ جا تو بیٹھ جا اس پر ہمارا عمل نہیں ہے کیا تلاش کریں حیدرآباد میں بہت اللہ والے ہیں اللہ والا کون ہوتا ہے سنت تو شریعت پہ چلتا ہے شروع میں بتا دیا آپ حضرات کو اب ناز شریف سن لیجیے پریشان نہ ہو ان شاء اللہ کچھ خوشخبریاں بھی سنائی جائیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل تڑپتا سینے میں ہائے پہنچوں گا کب مدینہ یعنی مدینہ شیخ کب پہنچوں گا یہ میرے شیخ کے اشارے ہیں پتہ چل رہا ہے میرے شیخ کتنے بڑے عاشق رسول ہیں ان کا ایک شعر اور سن لیجیے پتہ چلے گا میرے شیخ اتنے بڑے کیونکہ سچا اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا جس پر عاشق رسول نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ڈھلا ہوا نہ ہو وہ عاشق رسول ہے ہی نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا ہمارے جتنے اکابرین ہیں جو دیوبند کے بڑے عالم تھے مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف داخل ہونے سے پہلے جوتے اتار دیا کرتے تھے اور آتے تھے ہو, ہو, ہو میرا شمار مدینہ کے کتوں میں یہ مگر یہ بات بہت چھپی ہوئی ہے میں آپ کو چھپا رہا ہوں کہ ایسے ہمارے اکابر تھے سنت و شریعت پہ جان دینے والے غلطی سے الٹے پیر کا موزہ اتارنا سیدھے پیر کا اتارا ہل گئے نہیں پہلے الٹے پیر کا اتارو پھر سیدھے پیر کا اتارو یہ ہے اتباع سنت و شریعت غلطی سے الٹا پیر سیدھا پیر مسجد سے باہر نکل گیا واپس آئے پھر الٹا پیر نکالا کے کیونکہ مسجد سے نکلتے وقت الٹا پیر نکالنا ہے اندر آتے وقت سیدھا پیر اتنے سنت سنت میں دیوانہ پن صرف باہر ربی لوگوں کے عاشق نہیں ہوتے کہ دیے جلا لیے کنڈے کی لائٹ پہ بجلیاں چلا لی اور عاشق رسول بنے ہوئے اور کتنے لوگوں کو روڈ بلاک کر کے پریشان کر رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں نمازوں کا نام ہی نہیں داڑھی کا نام ہی نہیں عورتوں سے پردہ ہی نہیں مدنی منوں کا جلوس نکلنا ہے مدنی بہنوں کا بے پردہ نکلنی ہے لپسٹک چپسٹک لگا کے اور مائک پہ میلاد ہو رہی ہے اور پورے حیدرآباد کے لوگ میلاد سن رہے ہیں لو بھائی بھائی آپ کی تو آواز کا بھی پڑتا ہے قرآن شریف کی بات مانی جائے گی آپ کی نفسانی بات مانی جائے گی قرآن شریف کی بات ہے صاف بالکل اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں فلا تفزانہ بالقول اے نبی کی بیوی ہوں اگر تمہیں صحابہ کرام سے بات کرنی ہو نرم آواز سے بات مت کرو وہ شوہر گھر پہ نہیں ایسے نہیں حضرت کر کے دکھایا تھا بلکہ آج شوہر گھر پہ نہیں جب آئیں گے تو بتا دوں گی اب بھاری آواز کر کے نرم آواز سے بات مت کرو اپنی آواز کو لچکدار مت بناؤ بھاری آواز کر کے بات کرو یہ قرآن شریف کی آیت ہے اس میں کوئی چھپنے شرمانے والی بات نہیں ہے میرے شیخ فرماتے ہیں حضرت والا کہ آپ بتائیے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے پوری فلم دیکھ رہے ہیں اس وقت شرم آنی رہی یہاں سے اگر تھوڑی ایسی بات کر دی ممبر سے جو کہ ضروری ہے اس وقت کیونکہ کینسر پھیلا ہوا ہے تو بولتے ہیں آپ نے کیسی بات کر دی کیسی بات کیا کر دی ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن چل رہا ہے ہر گھر میں انٹرنیٹ لگا ہوا ہے موبائل پہ لگا ہوا ہے پہلے تو گھروں میں تھا تو موبائل میں ہے نا سستا پیکج مل رہا ہے ڈھائی سو تین سو کا پیکج کرا لیا جب چاہو ایف دبا کے فیس بک کا اکاؤنٹ کھول کے لڑکیوں سے چیک کر لو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کیا فیس بک جائز ہو جائے گا عورتوں سے باتیں کرنا جائز ہو جائے گا چیٹنگ کر کے نام بدل بدل کے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے سمجھتے مرنا ہی نہیں ہمیں یہ کافروں کا ہے یقین ہاں، سب کو ہم سب کو مر کے جواب دینا ہے کلمہ دیا اللہ تعالیٰ نے کلمے کی تو اللہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کل ہی میرے شیخ واقع سنایا تھا آپ لوگوں کو بھی سنایا مجلس میں فرون تھا ابو جہل کنکریاں اس کے ہاتھوں میں تھیں ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریاں تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ یہ کنکری بولنا شروع کر دینا تو میں ایمان لے آؤں گا آپ کے اوپر تو اللہ تعالیٰ تو اگر آپ نے بتا دیا کیا آپ بتا دیں کہ آپ بتا دیں کہ اس ہاتھ میں کیا ہے تو میں آپ کا ایمان لے آؤں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں یہ نہیں بتا دوں کہ جو آپ کے ہاتھ میں وہ بولنا ہی شروع کر دیں یعنی کنکری ہے تو کنکریوں نے بولنا شروع کر دیا اور کیا آواز آنے لگی اشد الا اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھنے لگی کنکریاں پڑھنے لگی اور پھر وہ بولے جادو ہے جادو ہے ابو جہل بھاگ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر نہیں آیا آج گناہوں کا ایسا نور چڑھ گیا ہے ایسا نور تو نہیں کہیں گے ایسی ظلمتیں اور اندھیرے چڑھ گئے ہیں کہ میڈیا والے لوگ اچھے لگ رہے ہیں کوٹ پتلون والے اور جو حق بات بتا رہے ہیں کہ بد نظری آنکھوں کا زنا ہے داڑھی رکھنی چاہیے ٹخنے کھولنے چاہیے سیدھی بات ہے اس میں چھپی بھی تو بات نہیں ہے بخاری شریف کی حدیث ہے قرآن شریف میں بھی داڑھی کا ذکر ہے موسا علیہ السلام نے ہارون احسام کی داڑھی پکڑی میرے شیخ نے اس سے مسئلہ نکالا ہے یہ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 ہیں ہمت کر لینی چاہیے مرد بنا ہے مرد تو ایسی ہمت کرتا ہے یہاں سے ارادہ کرے کیٹو پہ چڑھنے کی کیٹو پہ بھی پہنچ جائے گا کیٹو پہ پہنچ کے کوئی تیر تھوڑی مارا اصل تو تیر ہے نفسانی خواہشات کو دبا لے انسان پہلوان وہ شخص سے غصہ آئے پہ غصے کو پی جائے دل چاہ رہا ہے آج بیوی کی ٹھکائی کر دوں پٹائی کر دوں ناک میں دم کر دیا ہے اس وقت معاف کر دے اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کر دیں گے اتنا عرصہ ساتھ دیا تکیے دھوئے غلاف دھوئے کپڑے دھوئے استری کیے کھانا پکائے کیا کیا پکا کے دیا بچوں کی تربیت کر رہی ہے کپڑے استری کر رہی ہے اس کا یہ سلا ہے کہ ہم اس پہ پٹائیاں کریں غصہ کریں معاف کر دینا چاہیے تو سن لیجیے دل تڑپتا ہے میرا سینے میں ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں قلب جس کا مدینے میں میں اس کا جینا ہے کوئی جینے جس کا دل مدینہ منورہ میں نہ ہو اس کا جینا ہے کوئی جینے میں مدینہ شریف میں دل لگا رہے کہ کالی کملی والے کیسے کھانا کھانا کرتے تھے وہ کیسے واش روم جاتے تھے بیت الخلا جانے کی بھی سنت ہے جب واش روم میں بیٹھنا ہو تو شلوار نہیں یہ بھی نبی کیسے پیارے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شلوار اتارنے کا طریقہ ہی بتا دیا اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے یعنی جب بالکل بیٹھنے لگے اس وقت شلوار اتارنی چاہیے یہ بھی بتا دیا استنجا کیسے کرنا یہ طریقہ واش روم جانے کا طریقہ بتا دیا ان کی سننا تو چھوڑ کے ہم لوگ یہودیوں کافروں کے طریقوں پہ چلیں اور سمجھ رہے ہیں ان کو عزتیں مل رہی عزت نہیں ہے ان لوگوں کے لیے ان کو میرے شیخ فرماتے ہیں ان کو ایک ساتھ ہی جہنم کا عذاب ملے گا ابھی ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے کافروں کے لیے جنت ہے یہ ہمارے لیے قید خانہ ہے ہمیں انشاءاللہ جنت میں مزے ملیں گے پورے ملیں گی بڑی بڑی آنکھوں والی <laughs> نہریں ہوں گی زبردست دودھ کی نہریں ایسے بڑے بڑے انار ہوں گے ایسے بڑے بڑے انگور ہوں گے کہ سوچ بھی نہیں سکتے ہم لوگ یہاں مجاہدہ کر لیں تھوڑی سی زندگی ہے اتنی زندگی تو ویسے ہی ہم نے ختم کر دی اب تھوڑی سی اسٹیپ ون ہی یہ کہ داڑھی رکھ لیں <laughs> پہلا اسٹیپ سنت پہ چلنے کا یہ داڑھی رکھ لیں پھر ٹخنے کھول لیں پھر نمازوں کو دیکھیں پانچوں وقت کی نمازیں مرد حضرات مسجد میں جماعت سے پڑھیں اور نمازوں کی سنتیں معلوم ہوں وضو کے مسائل معلوم ہوں یہ تو ابھی یہی نہیں معلوم آگے اور کیا چلیں گے زکوٰۃ کے مسئلے نہیں معلوم عورتوں نے زیورات رکھے ہوئے اور کیا زیورات مرنے کے بعد زکوٰۃ نہیں دی کتنا خطرناک عذاب ہے جو زیور کی زکات نہیں دیتی جو خاتون صاحبہ اس پہ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں زیور کی زکات نکالنی چاہیے مگر بات یہی ہے کہ اللہ کی محبت جب تک شدید نہیں ہوگی اشد نہیں ہوگی یہ سب چیزیں مشکل ہوتی ہیں وہ چیز آتی ہے سچوں کی صحبتوں سے حدیث میں آتا ہے ہر شے کی ایک کان ہوتی ہے لکل کل التقوا قلوب العارفین اور تقوا کی کانیں اللہ والوں کے دل ہیں کتاب العارفین نہیں فرمایا سچوں جو اللہ کو پہچان چکے سننا تو شریعت پہ چلتے ان کا دل ہے ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمت ملتی ہے صحبت سے بھائی نیک صحبت نیک دیتی تھی بری بری بنا ہے ابھی آج ہفتے کی رات ہے کتنے لوگ آج فلم دیکھنے کا ارادہ کرتے ہیں مگر میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھیے شیطان صرف ارادہ ڈالتا ہے کہ آج فلم دیکھ لو آج ویکینڈ ہے سیٹرڈے نائٹ ہے آج یہ ڈرامہ آئے گا دیکھ لو صرف وسوسہ ڈال کے چلے آتا ہے اب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم فلم دیکھیں یا نہ دیکھیں ویژن کے اٹھ کے ریموٹ کنٹرول آن کریں یا نہ کریں ہمارے اختیار میں ہے ہم نے آن کیا اب یہ ہمارے اختیار میں تھا کیوں آن کیا ایسے تھوڑی شیطان نے مجبور نہیں کرتا گنا کرنے کے لیے ہاں جب بار بار گنا کرتے ہیں ایک گناہ دوسرے جیسے ہاتھوں سے جوانی برباد کرنا ہے بھلے عورتیں بھی سن رہی ہیں یہ گنا عام ہو گیا ہے انٹرنیٹ پہ گندی تصویریں دیکھنا ہے اب کیونکہ عادت ہو گئی نا تصویریں دیکھنے کی یہ عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں بھائی شرم ہی نہیں آتی حیا تو عورت کا زیور ہے مردوں کا بھی زیور ہے تم بالکل ہی بے حیا ہو گئی کہ موبائل پہ انٹرنیٹ لگا ہوا ہے شوہر جاب پہ ہوا ہوئے اور ماشاءاللہ دین کے کام پہ نکلا ہوا ہے اور آپ انٹرنیٹ لگوا کے مردوں سے باتیں کر رہی ہیں مگر بیوی سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے اگر بیوی اللہ نہ کرے پکڑی بھی جائے کسی مرد سے باتیں کرتے وقت تو جو ہے پہلے اس کو سمجھائیں گے محبت پھر دوبارہ پکڑی جائے پھر اس میں حکم ہے بستر اپنے نیچے بس آج تم اس لڑکوں سے باتیں کرو گی میں نیچے سوں گا اس طرح اچھی بات نہیں ایک دم طلاق نہیں دینی چاہیے جوش میں نہیں آنا چاہیے سمجھایا اس کو کسی نیک عورت کے ذریعے اس کے پاس اس سے ملوائے تاکہ اس کو سمجھائے انشاءاللہ گناہ تو ہو سکتا ہے ہم سے گناہ نہیں ہوتا کیا گناہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے انسان ہے پسل سکتا ہے اس لیے اللہ نے توبہ کے رستے کھولے ہوئے تقوا والا یہ نہیں کہ بالکل معصوم ہو جائے گا انسان سے ایک بد نظری ایک گناہ بھی نہیں ہوگا گناہ ہو سکتا ہے توبہ کر لیجیے اللہ تعالیٰ بہت رحیم بہت کریم ہے ایک شخص سنم سنم کہہ رہا تھا زندگی بھر سنم سنم سنم کہتا رہا غلطی سے منہ سے سمجھ نکل گیا لبے کہ آپ دی وہاں سے آواز آ گئی اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہے تو کرے اپنا ولی تو نہیں پابند فن کا ہے غنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنا دوست بنا سکتے ہیں آپ حضرات سمجھ رہے ہیں اس بات کو اور اب ایک اور شریف سن لیجئے حضرت والا کا شعر ہے ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ مدینہ مکہ مدینہ یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو یہ دولت ایمان جو ملی سارے جہاں کو فیضان مدینہ ہے یہ فیضان مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ فیضان فیضان فیضان ہے یہ ایمان کی دولت ملی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے نا صحابہ کرام کے ذریعے ایمان ٹرانسفر ہوتا پھر تبا تابعین پھر اولی اللہ اتنی بڑی دولت ہے ایمان کی اس کو گنا کر کے کمزور مت کریں بلکہ گنا سے بچ کے تگڑا کریں <laughs> نفسانی خواہشات کو دبانے سے اللہ تعالیٰ ملیں گے کون سی خواہشات یہ حلال خواہشات منع نہیں ہے کہ آئس کریم کھانے کا دل چاہ رہا ہے میں تو آج آئس کریم نہیں کھا رہا یہ خواہش دبانا نہیں ہوا خواہش یہ ہے کہ آئس کریم کھانے کا دل چاہ رہا ہے یہ جائز خواہش ہے کھائیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسٹرڈ کھانے کا دل چاہ رہا ہے کھائیے اب بولے پیسے نہیں ہے بھائی آپ کو کینو کھانے کا دل چاہ رہا ہے اچھے والے کینو میں بیس روپے کا ایک ملے وہ کھا لیجیے غریب سے غریب بھی بیس روپے کا ایک تو خرید ہی سکتا ہے حلال میرے شیخ فرماتے تھے حلال خوب کھاؤ نفس کی حرام خواہشات سے توبہ کرنی ہے یہاں تو اس سے بھی میں کیلے کھانے کا دل چاہ رہا تھا میں کیلا نہیں کھایا دل چاہ رہا تھا میں نفس کی خواہش پہ عمل نہیں کیا یہ اس خواہش یہ تو جائز خواہش ہے اس پہ عمل کر سکتے ہیں مگر اس وقت جب دل چاہ رہا ہے عورت کو دیکھنے کا پھر عمل نہ کرنا یہ ہے اب اب حرام خواہشات کو روکیں پھر دیکھیے دل میں کیسا نور پیدا ہوتا ہے یہ میری بات نہیں ہے قرآن شریف کی بات ہے کہ مومنین سے فرماتے اپنی نظروں کو جھکا لیں کل ملین یا غزم میں جس کی ناشی جن کی ناشی پہ جھوم رہے تھے انہی پہ قرآن شریف ان کے سینے مبارک پہ اترا اور اللہ تعالیٰ کا ہے کہ مومین سے فرما دیں اپنی نظروں کو جھکا لیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں قرآن شریف کی آیت ہے اور اس وقت ہمیں یاد ہی نہیں رہتی جب جس وقت انٹرنیٹ جس سے اس کو مل جاتا ہے نا موبائل کے ٹچ والا موبائل جس کو مل جاتا ہے بس اس کو کچھ یاد نہیں رہتا اب میں ہوں اور میرا موبائل ہے جبکہ پہلے ہوتا تھا میں اور میرا اللہ <laughs> اب یہ ہے اب میں ہوں میرا موبائل ٹھکا ٹھک لگے ہوئے ٹچ موبائل ٹچ کیا وہ دوسری تصویر آ گئی وہ دوسری بڑے مزے آ رہے ہیں میں دنیا بھر کی گھر بیٹھے سیر کر رہا ہوں اور جو بد نظری ہو رہی ہے اگر اسی وقت موت آ گئی تو اسی گندی تصویر کے ساتھ دیکھتے ہوئے اٹھائے جائیں گے پھر سارے عالم میں رسوائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رسوائی ہوگی کیوں حدیث میں آتا ہے جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا اب بتائیے اللہ نہ کرے موت کا کچھ بھروسہ ہے کتنے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں نوجوان جا رہے ہیں میرے شیخ کے پاس ہر وقت کینسر کے مریضوں کے خط آ رہے ہیں کینسر کے مریض پتہ نہیں کیسے میرے پاس اتنے عجیب عجیب مریض بچوں کے مریض مریض ہو رہے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے یہ کیا ہے میرے شیخ اور استغفار بڑھا دو یہ گناہوں کی وجہ سے اس طرف توجہ ہی نہیں ہے سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں سیلاب زلزلے آ رہے ہیں بیماریاں بڑھ رہی ہیں موشن پہ موشن الٹیاں پہ الٹیاں یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ فضل فرما دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ گناہوں سے سچی توبہ کریں چار شرطوں سے توبہ کر لیجیے پہلی شرط کیا ہے اس گناہ سے الگ ہو جائے دل میں ندامت ہو تیسری شرط ہے پکا ارادہ کرے گناہ نہیں کرنا چوتھی شرط ہے جس کا حق مارا ہے حق ادا کرے اگر کسی کی سوئٹزرلینڈ کی واٹر پروف گھڑی چورائی ہے یہاں سے وضو خانے سے تو اس کو گھڑی واپس کرنی پڑے گی اگر سود پہ پیسے لیے تھے واپس کرنے پڑیں گے مفتی صاحب سے مشورہ کر کے جس کو تڑپ لگ جاتی ہے نا غفلت کا کینسر جس کا دور ہو جاتا ہے نا پھر اس کو یہ فکر بھی ہوتی ہے اور کتنے ہی کہتے رہیں کہ اللہ والے ان کے غلام آ کے تقریریں کرتے رہیں فکر جب نہ خود میرے شیخ کا شیخ نہ خود کوئی جو اپنی فکر درما کرے خدا کیا ہدایت کو چپکا دے اس کے ساتھ جب جس کو اپنی فکر ہی نہیں ہے تو وہ کیا خود بخود ہدایت چپک جائے گی فکر کرنی تھوڑے قدم بڑھانا پڑے گا پھر اللہ کی رحمت آئے گی قدم کیسے بڑھانا ہے کہ جو گنا میں چھوڑ رہا ہوں جو بتایا جا رہا ہے اس کو کم از کم اس کو برا دل سے تو برا جانوں دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی مانی صاحب دامد الرکاتم عالیہ اس میرے شیخ سے ابھی دوپہر میں ماشاء اللہ ملنے تشریف لائے تھے حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامد رکات عالیہ سے بہت بڑی بات ہے اللہ والوں کا آپس سے ملاقات کرنا علماء کرام کا مشائق کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے الحمد کیونکہ سچا شیخ ہی وہی ہوتا ہے جس سے جس پر علماء کرام اعتماد رکھتے ہوں علماء کرام امبیا کے وارث ہوتے ہیں <coughs> دیکھیے ان باتوں سے کیونکہ مجھے بھی ان باتوں کی عادت نہیں تھی یہ باتیں ایسی ہم نے کبھی سنی نہیں بد نظری سے بچنے کی ٹی وی سے بچنے کی کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کمیٹی والے امام صاحب تو کمیٹی والوں کے غلام ہی ہوتے ہیں اکثر یہ باتیں بیان کریں گے تو کمیٹی والے نکال دیں گے اس کو بھائی ہمیں ایسا امام نہیں چاہیے جو ایک دم ہی ٹی وی نکالنے کی بات کر رہے داڑھی رکھنے کی باتیں کرے ہمیں دوسرا امام چاہیے جو صرف فضائل بتائے یعنی حق بات چھپا رہا ہے کمیٹی کے خوف سے حق بات چھپانے والا پھر اللہ نہ کرے پکڑ ہوئی تم نے کیوں مسئلہ نہیں بتایا کہ وہ پریشان ہے وہ پریشانی کی وجہ قرآن شریف میں کھل کے بیان کر دیا کوئی چھپا ہوا نہیں ہے وہ میں يَجْعَلْ لَهُ رجا جو تخوا اختیار کرے گا جو نافرمانی سے بچے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے اخراج دے دیں گے اب جب اتنے روڑے اتنے ہم نے تو بیریئر خود ہی لگائے ہوئے اللہ کی نافرمانی کبیرہ کبیرا گناہ کی تصویریں گھروں میں شادی کی تصویریں رکھی ہوئی ابھی تک موویاں رکھی ہوئی ہیں تو سکون کیسے ملے گا تصویریں کھینچوانا حرام ہے شادی میں کیا ہوا تھا ہماری شادی میں کیسے تصویریں کھینچی تھی گلی کے لڑکوں نے آ کے تصویریں بنائی نہ محرموں نے ہماری بیوی کی تصویریں بنائی ہماری بیٹی کی تصویریں بنائی جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے ماشاء اللہ حضرت والا کے غلاموں کی تقریریں سن کے اتنی عورتوں نے ماشاء اللہ اپنی تصویریں اتنے مردوں نے تصویریں جلا دی اپنی شادی کی تصویریں جلا دی غفلت کا کینسر تھا اب توبہ کر لی تصویریں جلا دی اپنی کہ مرنے کے بعد یہ گناہ جاریہ بنے گی یہ چیزیں مشکل ہیں نا مگر مشقت اٹھانی پڑے گی اے اللہ ان سلاۃ اللہ غالیہ اللہ کا سودا سستا نہیں ہے ذرا مہنگا ہے اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے جا رہے ہیں ڈگری حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں میں انجینئر بھی ہوں انجینئر حاصل پہلے میٹرک ابو نے مجھے انجینئر بنایا ابو سن بھی رہے ہیں ہاں۔ Engineer N E D university سے انجینئرنگ کی اللہ کا شکر ہے حضرت والا سے تعلق ہو گیا ورنہ لڑکیوں کو دیکھنے سے بچنا یونیورسٹی میں کتنا مشکل ہوتا ہے میرے شیخ فرماتے تھے لیڈی ٹیچر کو بھی نہیں دیکھنا ہے اب وہ پڑھا رہی ہیں اس کا لوگ بلیک بورڈ کیا دیکھیں گے بلیک بورڈ دیکھ رہے ہیں <laughs> کتنے آج کل مکس گیدرنگ میں جب بچوں کو پڑھائیں گے شروع سے بچہ دس سال کا ہو گیا اس کا پردہ شروع ہو گیا مکس گیدرنگ میں جا رہے ہیں ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں کو ایجوکیشن اسکول میں جا رہی ہیں دوپٹہ یہاں باندھا ہے بارہ سال سے عورت کا پردہ شروع ہو جاتا ہے اسکول میں پڑھنے جا رہی ہے اور بے پردہ مردوں کے ساتھ پڑھ رہی ہے اب بولتے ہیں لوگ پریشان ہو کے اب ہم کریں کیا کریں یہ کہ آپ پہلے خود دین پہ چلنے کی کوشش کریں توبہ کریں پھر بچوں کو سمجھائیں گے تو اثر ہوگا ورنہ بچی کو سمجھائے بیٹی کم از کم میں اس سے نکال کے لیڈیز اسکول میں کروا دیتا ہوں مس میں تو نہیں پڑھواتا تمہیں کیونکہ مکس میں تو اللہ کی لانت برس رہی ہے کتنے مرد لڑکے تمہیں دیکھ رہے ہیں اور جوان جوان لڑکے اب بالکل چڑھتی ہوئی جوانی ہے اور اپنی اپنی بہن کو بیٹی کو اس مکس گیدرنگ میں اسکول میں ڈالا ہوا ہے اب کیسے رحمتیں برسیں گی اس خود ہی سوچنے کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لانا تو ایسی عورت پر جو لان اللہ نازر منظور علیہ لانا تو ایسی عورت پر اور ایسے مرد پر جو عورتوں کو دیکھتا ہے ایسی عورت پر جو اپنے آپ کو دکھاتی ہے جو اپنا چہرہ دکھا رہی ہے نہ میرا مردوں کو تو ایسی عورت پہ لانت برسی ہے لانت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئی ہے یہ مرد اور عورت جو عورتوں کو دیکھتا ہے اور جو عورت اپنے آپ کو دکھاتی ہے اس پہ لانت اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو گئی یہ شخص یہ مرد بھی اور یہ عورت بھی دور ہو گیا توبہ کر لیں عورت ارادہ کر لے مطلب جس کے دل میں عورتیں بھی بیان سن رہی ہیں اگر اللہ تعالیٰ جس وقت چاہیں چوٹ لگا دیں جس کو چاہیں اللہ اپنا بنا لیں اور آپ دیکھیں میری میرے بہت سی خاندان کی جو ہمارے خاندان کی محرم عورتیں وہ بے پردہ تھیں اب ماشاء اللہ انہوں نے توبہ کر لیا پہلے بتاتی ہیں بتاتی ہیں مجھے بتا رہی تھیں محرم نامحرم سے ہم نہیں باتیں کرتے بلا حجاب نہیں باتیں کرنی چاہیے ضروری بات آواز بھاری کر کے کر سکتے ہیں اور پردے کے پیچھے سے مگر بے بے حجاب ملنا بھابھی کے ساتھ سالی کے ساتھ خالہ کی لڑکیاں تایا کی لڑکیاں یہ ایسے شخص کو بھی سکون نہیں ملے گا اللہ کی کھلے عام نافرمانی ہو رہی ہے اب جب خاندان میں پردہ شروع کرتے ہیں پورا خاندان والا بولتا ہے کہاں جا رہے ہیں بھائی یہی اصلی دین ہے بھلے آپ نے نہیں سنا ہو آپ شاید آپ نے سچے دین کی تلاش ہی نہیں کی اگر کوئی ملا تو آپ نے اس کو صرف اعتراض کر کے ٹال دیا اعتراض سے کوئی فائدہ نہیں ہوا حق بات قبول کر کے تسلیم کرنی چاہیے عمل نہیں ہو رہا اس پہ بلکہ توبہ کرنی چاہیے مجھ سے عمل نہیں ہو رہا عمل نہیں ہو رہا دل میں کڑن ہو رہی ہے یہ بھی بڑی بات ہے مگر اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کون سا دین پیش کر ہیں یہ وہی دین پیش کیا جا رہا ہے جو کالی کملی والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جن کی ابھی ناز شریف باہر زور زور سے کوئی لگائے گا ڈیک پہ تو ہم بڑے جھوم رہے ہوں گے اس وقت اور ان کی جو بات ہے کہ میرے دل چاہتا ہے لکڑیاں جمع کروں اس گھر کو آگ لگا دوں جو مرد گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور جماعت سے نماز چھوڑ دیتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو ہم لوگ گھر میں پڑھ رہے ہیں نماز عجیب بھائی اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے اللہ تعالیٰ ذوال انتقام بھی ہیں انتقام کیسے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں ڈھیل دے رہے ہیں ڈھیل دے رہے ہیں ڈھیل دے رہے ہیں پھر اتنی ڈھیل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ حلیم ہے ایک دم نہیں آتا کہ ایک گناہ کر لیا فوراً عذاب آ گیا اللہ تعالیٰ حلیم ہے عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتے دیکھیں آپ کتنے نوجوان بس گنا کرے آ رہے ہیں کرے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں شاید توبہ کر لے شاید توبہ کر لے جھیل دے رہا ہے اب اتنی عمر گزر گئی شادی بھی ہو گئی بچے ہو گئے نانا دادا بن گئے ابھی بھی ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں وہ عادت ایسی بری لگ چکی ہے کہ چھوڑنے کی تیاری نہیں ہے سگریٹ کی عادت ہوتی ہے گٹکے کی عادت ہے اور یہ پان پر آگ ہے <laughs> اور فلاں پر آگ جو بھی آ گئے اتنے سارے ان نوجوانوں کی ان کی صحت کو برباد کر دیا کینسر جبھی تو عام ہو رہا ہے تو بہرحال تو یہ عادت ایسی پڑ جاتی ہے کہ چھوٹتی نہیں ہے مگر سچوں کی صحبت سے چھوٹ جاتی ہے برے سے اتنے میرے شیخ کے مجلس میں اتنے لوگ آئے ذہنی اور شرابی بالکل فلم میں کام کرنے انڈین فلم میں کام کرنے والی عورت پہ اردے سے بیان سنا حضرت والا کی سی ڈی مل گئی پھر ماشاء دبئی سے جا رہی تھی فلم میں کام کرنے اور میرے شیخ نے واقعہ سنایا <clears throat> خط کے ذریعے پتا چلا پھر وہ عورت اس پہ کتاب جو آپ کو دیں گے اس پہ ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے وہ وہاں ایڈریس سے پہنچ گئی وہ سمجھ رہی تھی اللہ والے شاید مل لیتے ہوں گے عورتوں سے اسے کیا پتا جو فلموں میں کام کرنے والی مگر ہم ان کو ہی نہیں سمجھ رہے کسی فلم ایکٹریس کے پاس یہ بیان چلے آئے وہ بیان سن لے وہ بھی توبہ کر کے وہ بھی اللہ کی ولی بن جائے گی کسی کو حقیر کیا سمجھنا جسم بیچنے بخاری شریف میں آتا ہے جسم بیچنے والی عورت نے کتے کو پانی پلا دیا دوپٹہ اتار کے میرے شیخ فرماتے ہیں اس وقت جسم بیچنے والی بھی دوپٹہ پہنتی تھی کتے کو پانی پلا دیا اللہ نے اس کی مغفرت کر دی تو اتنا بڑا اخلاق کا وزن ہے کسی کو حقیق نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ شخص بے نوازی ہے کلین شیو ہے بے پردہ عورت آئی ہوئی ہے بیان سننے تو دوسری عورتیں جو پردہ کرتی ہیں شکر ادا کریں بے پردہ عورت کو حقیر مت سمجھیں وہ آئی کیوں ہے بیان سننے آئی ہے نا حضرت والا کی بڑے اتنے بڑے اللہ والوں کی نسبت اس فقیر کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس لیے آئی ہے کہ میں بھی کچھ کیونکہ سکون نہیں مل رہا کسی کو سکون نہیں ہے اب حضرت والا کا شعر سن لیجیے سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ سکون جہاں تم <clears throat> کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ ہو آزاد اختر غم دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ یہ صبح ہے مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ پیام مدینہ مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر ہو مد نظر ہے میں مدینہ عارف بلّہ شیخ العرب اعظم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ مدینہ شیخ کی میری حاضری ہوئی میرے شیخ ویل چیئر پہ تھے ڈیڑھ سو افراد تھے سب سفید کرتے میں سفید ٹوپی سب اور سارے وہ تھے جو کنورٹیڈ تھے <laughs> مطلب اپ ٹو ڈیٹ مسٹر تھے اور سب نے توبہ کر لی اور وہ حضرت والا کے ساتھ تھے مطلب پہلے ایسی زندگی تھی اب توبہ کر کے وہ حضرت کے ساتھ پھر مدینہ شریف میں جب روزہ مبارک پہ حاضر ہوئی عجیب حالت تھی میں بھی یہ فقیر بھی حاضر تھا اپنے شیخ نوے سال کی عمر اب اللہ کی قبر کو نور سے بھر دے چند سال ہوئے ان کے انتقال کو انتقال میں ایک لاکھ لوگ تھے ماشاء اللہ جنازے میں اتنے بڑے اللہ کے ولی تو جب روزہ مبارک میں میرے شیخ حاضری اللہ والے دین کا کام کر کے پھر روزہ مبارک پہ حاضر ہوتے ہیں توازوں کے ساتھ سب لوگ ہی جو بھی جائیں بڑے بڑے میں نے قطر کے بادشاہ کو دیکھا اور پتہ نہیں کہاں کا بادشاہ آیا تو وہ خوطرا پہنتے نا وہ لوگ خترا <laughs> پہن کے توپ پہن کے وہ یوں چھپا لیا ہوں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں بادشاہ تھا وہ میں چپ کے دیکھ رہا تھا سب کا رستہ بند کر دیا بادشاہ کو وہاں سے جہاں سے امام صاحب آتے ہیں وہاں سے بلایا اور سرات و سلام پیش رونے لگا بھی آنکھوں سے یوں چھپا چھپالیا ہیں رومان سے اور رو رہا تھا روزہ مبارک کے سامنے بڑے بڑے لوگ بادشاہوں ہیں سلاطین عالم ان کے بھی آنسو نکل آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے آگے میں اپنے شیخ کی بات بتا رہا تھا کہ اللہ والوں کو میں نے دیکھا جو سچے جو متقی جو لڑکوں سے بھی احتیاط کرتے تھے میرے شیخ بھلے کوئی اعتراض کرے شیخ فرماتے ایسے لڑکے جن کی قدرتی داڑھی موچ نہیں آئی ان کو دائیں بائیں بٹھاتے تھے ان کو نہیں دیکھتے تھے میرے شیخ اللہ لوگوں نے باتیں بنائی تو بنانے دیں یہ قرب قیامت میں ایسے ہی ہوگا یہ لڑکوں سے گناہ بھی عام ہو جائے گا اور ہو رہا ہے میرے شیخ کے پاس فقیر کے پاس خطوط آ رہے ہیں انسان کتنا چپ رہے انسان ہمارے لڑکے برباد ہو رہے ہیں کیونکہ فلم کے چکر میں نیٹ کی وجہ سے جب انسان کی نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں تو پھر کوئی دیکھتا تھوڑی ہے کون سامنے محرم کو نہیں چھوڑ رہے آج کل لوگ کیسے کیسے ای میل اور خط وغیرہ آ رہے ہیں محرم عورتوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں آج کل بہن کو نہیں چھوڑ رہا ہے کہ بہن کیونکہ بہن بے پردہ گھومتی ہے بغیر دوپٹے کے اب بھائی اس کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے اے میری ماں بہن بیٹیاں جب بچے جوان ہو جائیں تو آپ کو بغیر دوپٹے کے نہیں رہنے چاہیے جی، گھر کے اندر صرف شوہر کے سامنے صحیح ہے مگر شوہر کے علاوہ جوان بچے ہو گئے ان کے سامنے بغیر دوپٹے کے نہیں رہنا چاہیے دوپٹے کے ساتھ رہیے آپ بچے بڑے ہو رہے ہیں ٹیلی ویژن کا ماحول چل رہا ہے سارا مگر کیسے ہی ماحول ہو لوگ بولتے ہیں ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے ہمارے گھر میرے گھر میں بھی ٹی وی تھا یا حضرت والا ہی صحبت میں بیٹھنا ٹی وی نکالنا کوئی آسان نہیں ہے جس کو عادت پڑ چکی ہے زندگی بھر ٹیلی ویژن دیکھنے کی فلموں کا جو عادی ہو گیا خبر نامے کا جب تک صحبت اہل اللہ سچے شیخ کامل کی صحبت نہیں ہوتی کوئی آسان نہیں ٹی وی نکالنا حیدرآباد میں یہی اسی گھر میں میں نے ٹی وی نکالا یہاں پہ ایسی اللہ کی محبت کی جب چوٹ لگتی ہے انسان کچھ دیکھتا تھوڑی ہے ٹی وی بائک پہ رکھا اسے فجر کی نماز پڑھ کے اور بائک پہ رکھا اور نو نمبر قبرستان ہے نا وہاں کوئی ہم کسی پیر ویر سے ملنے نہیں گئے تھے قبروں میں کوئی پیر ویر نہیں بیٹھے ہوتے قبر والوں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے وہاں کچرا گھر بنا ہوا ہے وہاں ٹی وی سارے اسٹور سے کھولے اور اے مارا ایک دوسرا اس سے پہلے رکشے والا آ گیا ٹی وی ذرا مجھے دے دو میں نے کہا میں آپ کو کیوں دے دوں ویسے ہم اس سے بیزار ہو گئے <laughs> اور ٹی یہ بولتے ہیں ہمیں بیچ دو بھائی حرام مزے جب ہم نے ٹی وی سے لیے تو اس کا توڑنا ہی بہتر ہے <laughs> ماشاء اللہ ایک دوست اور بیٹھے ہیں ہمارے مجلس میں ہی ہیں انہوں نے بھی ٹی وی گھر سے توڑ کے نکالا بچے چار بچے ہیں اس کے ماشاء اللہ ٹی وی توڑ کے نکال دیا ورنہ بچے تباہ ہوں گے کارٹون دیکھ کے کارٹون کے اندر کیا آ رہا ہے اللہ کی نافرمانی آ رہی ہے ہم ہیں اچھے بچے ہم کو اللہ والا بننا ہے میں ہوں ایک ننی سی بچی ہر سنت اپناؤں گی اور جنت کے سنت کے رستوں پر چل کر جنت کو اپناؤں گی میرے شیخ کا اس پہ شعر ہے حضرت والا کے خادی میں اس پہ کہ میں ہوں ایک ننی سی بچی ہر سنت اپناؤں گی سنت چھوٹی چھوٹی بچیاں جب صحبت میں آتے ہیں بچوں کو بھی لے کر آتے ہیں دیکھیں چھوٹا بچہ آیا ہوا ہے ماشاء اللہ آتے ٹوپی پہن کے کرتا شلوار پہن کے آیا ہوا ہے اللہ نظر بس سے بچائے ان کی بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی اسکارف پہن کے آتی ہیں ابھی سے ڈلوا رہے ہیں مگر جو جوان ہو گئی جو بڑی ہو گئیں وہ ہمت کر لیں کم از کم دوپٹہ تو اڑنا شروع کریں بڑی چادر لے کے چہرہ تو چھپانا شروع کر لیں ورنہ لانت برسے گی لانت والی عورت سکون میں تھوڑی رہ سکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت ہے ایک شعر رہ گیا تھا بہت پیارا ہے <clears throat> پتہ چلے گا میرے شیخ کتنے بڑے عاشق رسول تھے اس کو میں مزے لے کے اچھی آواز میں سنا رہا ہوں آپ رات کو مگر آواز بیٹھ گئی ہے <laughs> تو سنیے گا اڑے گی ہوا سے جو خاکے مدینہ میں ایسے غباروں میں مستور یعنی مدینہ شریف کی جو مٹی اڑے گی میں اس میں چھپ جاؤں گا میں نے شیخ سے بات سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف قریب آتا تھا تو اپنی چادر مبارک اتار دیتے تھے کہ مدینہ شریف کی مٹی مجھے لگ جائے یہ ہے اللہ والے کہ اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ میں ایسے غباروں میں چھپ جاؤں گا سبحان اللہ مدینہ شریف کی مٹی بھی کیا مبارک ہے ایک شخص نے مدینہ شریف سے اگر کوئی کھجور لے کر آئے تصویر لے کر آئے تو اس کو چومنا چاہیے آنکھوں سے لگانا چاہیے ایک شخص میرے شیخ کے پاس ایک شخص تصویر لے کر آیا مدینہ شیخ کی ہدیہ کی حضرت والا وہ میرے شیخ کو تو ایک شاخ ایک مسٹر بھی وہاں کھڑا ہوا تھا حضرت نے چوما اس کو یوں کر کے ماشاء اللہ اس نے اعتراض کر دیا کہ آپ چائنا کی تصویر کو چوم رہے ہیں حضرت نے فرمایا تمہیں چائنا کی تصویر نظر آ رہی ہے مجھے تو اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ مدیہ شیخ کی ہوا لگی ہوئی ہے اس میں اللہ والوں کی کیا نظریں ہوتی ہیں ایک اللہ والے ایک صاحب تھے انہوں نے روشن دان لگایا وینٹیلیشن کا جگہ ہوتی ہے اس لیے کھڑکی کھول دی کہ ہوا آئے گی انہوں نے کہا کاش تم یہ نیت کر لیتے کہ فجر کی اذان کی آواز آئے گی نیتوں کا فرق ہے بس <laughs> نیت نیت بدل لیجیے اپنی نیت بھلے انسان ابھی دین پہ نہیں چل پا رہا نیت کر لے انشاءاللہ مجھے اللہ والا بننا ہے مرنے سے پہلے اپنی زندگی سوارنی ہے میں اور پھر اپنے خود ہی پوچھے مجھے پتا ہے کہ میں کم مروں گا کسی کو بھی موت آ سکتی ہے خود خود ہی ہی ہی اپنے دل سے فتوا لے لے اس میں تو پوچھ سکتا ہے کہ بھائی مجھے پتا ہی نہیں کم مروں گا تو ابھی داڑھی رکھ لیتا ہوں ابھی میں سچی توبہ کر لیتا ہوں ابھی جو بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا بہت کبیرہ گناہ ہے صاحب کا انتقال ہو گیا بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہے دبا کے بیٹھے ہوئے اللہ کی کھلے میرے شیخ ایسے شیخ ایسے شیخ کے گھر کھانا نہیں کھاتے جو بہنوں کو حصہ نہیں دیتا تھا اور جو بینک میں ملازمت کرتا ہے جو انشورنس لائف انشورنس میں ملازمت کرتا ہے اس کے گھر کھانا نہیں کھانا چاہیے بھلے قریب بھائی ہو بہن ہو کوئی بھی ان سے نفرت نہیں ہے کیونکہ آپ وہاں نافرمانی والی جگہ پہ کام کر رہے ہیں اس سے جو پیسہ آ رہا ہے حرام کا آ رہا ہے اس لیے ہم آپ کے گھر کھانا پینا نہیں کر رہے ہیں ہم اپنا کھانا خود ہی لے جائیں اپنا پکا کے بولیں ہمارے کھانا کھا لیجیے ان سے بدتمیزی بھی نہیں کریں یہ بھی مت بولیں آپ سود کا کام کرتے ہیں اس کا دل ٹوٹ جائے گا مسلمان کے دل بھی بھی خیال رکھنا چاہیے مگر بیان میں تو کہہ سکتے ہیں داڑھی کا مسئلہ بتانے کا سود کا مسئلہ بتا سکتے ہیں سلم میں خاموش تھوڑی رہنا ہے ورنہ حق بات اگر میں چھپاؤں گا تو میری پکڑ ہو جائے گی کیونکہ ہمارا تو بیان ہی اصلاح نس پر ہوتا ہے سب سے بڑی قرآن شریف میں آتا ہے ظاہری گناہ چھوڑ دو باطنی گناہ چھوڑ دو اب ظاہری گناہ داری شیف کروانے کا چوبیس گھنٹے چپکا ہوا ہے سکون کیسے ملے گا اس شخص کو کیسے سکون ملے گا بہت بڑی پاکستان کراچی کی بہت بڑی کمپنی کے جنرل مینیجر کے بھی مینیجر میں نماز پڑھا تھا اثر کی اور ان کی داڑھی بھی ماشاء اللہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھے نماز میرے ساتھ جان بوجھ کے انہوں نے میرے ساتھ نماز پڑھی پھر مغرب کی بھی ساتھ پڑھی میرے پھر میں جانے لگا مجھے پتا بھی نہیں کون بہت بڑی کمپنی کے مینیجر پھر میں یوں کر کے بٹھا لیا بولے کمال میں داڑھی بھی ہے اور میں نمازی پڑھتا ہوں مگر میں جو ہوں بے سکون پریشان ہوں بس روبوٹ کی زندگی ہے میں کمپنی میں جاتا ہوں پھر آتا ہوں ایک ایسی عجیب پریشانی کی حالت ہے بالکل اب میں سمجھتا ہوں میں تو مجرم ہو گیا میں تو بالکل میری زندگی یوں ہی پچاس سال کے قریب ان کی عمر تھی میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ جس کو جس کو چاہیں اللہ بخش سکتے ہیں اپنے گناہوں کو ہم سر پہ سوار بھی مت کریں بہت سی عورتیں مت گرم گناہوں کو سوار کر کے توبہ ہی نہیں کرتے ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ <laughs> یہ حضرت نے مجھے بات بتائی میں بھی یہ سمجھتا تھا تھا کہ ہائے میرے گنا ہائے میرے گنا ہائے گنا گنا گنا کو یاد کر رہے ہیں ہم اللہ کو یاد کرنے کی پیدا ہیں گنا کو یاد کرنے کے لیے ہمارے گنا آسمان میں اب سنیے اب رحمت کی باتیں شروع ہو رہی ہیں <laughs> اب خوشخبری کی باتیں شروع ہو رہی ہیں کہ میرے شیخ فرماتے تھے کراچی کے اب دو کروڑ کی آبادی ہوگی پہلے ایک کروڑ تھی اب شاید بڑھتی جا رہی ہے <laughs> تو وہ ایک کروڑ لوگوں کا پیشاب پخانا کراچی کے سمندر میں آ کے گرتا ہے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ فرماتے تھے اور ایک موج آتی ہے سمندر کی اس کو بہا کے لے جاتی ہے سارے پیشاب پخانے کو وہ پانی پاک ہو جاتا ہے اس میں مفتی اعظم اگر غسل کر کے نماز پڑھا دے تو نماز ہو جائے گی تو وہ تو پیشاب پخانہ تو ایک ادنا سی مخلوق ہے اور ہمارے گناہ کتنے ہی زیادہ ہوں اللہ کی رحمت کے آگے غیر محدود ہیں اللہ کی رحمت غیر محدود کے آگے ہمارے گنا محدود ہیں تھوڑے سے ہی تو ہیں کتنے ایک لاکھ ہوں گے ایک کروڑ ہوں گے چلے مگر اللہ کی رحمت تو غیر محدود ہے ایک غیر محدود کے آگے ایک کروڑ کیا حیثیت رکھتا ہے معافی مانگ لیں سب بخش دیں گے اللہ تعالیٰ سچے دل سے توبہ کر لیں جو توبہ کر لیتا ہے اس کی ساری برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں میں نے ان کو دو تھوڑے سے واقعات سنائے ایک واقعہ تھوڑا سا مختصر سا ہے کہ جو فضیل بن ایاز رحمت اللہ ڈاکہ ڈالتے تھے ڈاکو مارنا کتنا خطرناک گناہ ہے چھوٹے بچے آج کل ماں باپ کی چوری کر لیتے ہیں جوانی ہوتی ہے لڑکی کی مال چاہیے اپنے ابو کی پاکٹ چوری کر لی پیسے مان لیے تو وہ ڈاکہ ڈال دیتے مشہور تھے ہم مائیں ڈراتی تھی فضیل فضیل آیا ڈاکو تو انہوں نے کہیں سے آیت سن لی کوئی اللہ والا تھا وہ آیت تلاوت کر رہا تھا کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کی پیشی کے سامنے ہاں، جب پیشی ہو ایمان نہ پیش ہو تو وہ ڈر جائیں ان کو بس یہ چوٹ لگ گئی اور ماشاء اللہ پلٹی کھائی اور بہت بڑے اللہ والے بنے کہ ہمارے یعنی ہم جن حضرت والا سلسلے میں بیٹھ ہیں وہ ان سلسلے میں ان کے شجرے میں نام آتا ہے ان کو اللہ نے اپنا بنا لیا بہت بڑے ولی اللہ بن گئے ڈاکہ مارنے والے جنید بغدادی پہلوانی کشتی کرتے تھے کچھ پتہ ہی نہیں دین کیا ہے ایسی بس روزانہ گئے کشتی کر کے آئے پیسے ملے اس سے مگر سید تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے سیدوں کا میرے شیخ بہت اکرام فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے تو ان... نہیں وہ نہیں تھے اولاد میں سے جنید بغدادی تھے تو ایک چ... مگر پہلوانی کرتے تھے تو ایک پتلا دبلا شخص جو سید تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھا سید تو سید تھا تو بالکل پتلا سوکھا اس کے گھر میں فاقے آ رہے تھے تو اس نے جنید بغدادی کے پاس جا کے کہا کہ اگر آپ جو ہیں جنید بغدادی کو خواب میں آیا کہ اگر آپ اپنی کشتی جیت جائیں گے تو ایک سید کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے اگر آپ کشتی اپنی ہار جائیں گے تو اس کے گھر میں فاقے جو ہیں کتنے بجے اذان ہوتی ہیں آٹھ دس اچھا اس کے گھر میں جو ہے بس ختم کر رہا ہوں یہ واقعہ سنا کے فاقے ہو رہے ہیں اور اگر آپ کشتی ہار جائیں گے تو اس کو پیسے مل جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں اور جو ہے اس کو پیسے مل جائیں گے اس کا اگر آنا وہ کھانا پینے کو مل جائے گا اس کے بیچارے بچے فاقے سے مر رہے ہیں تو پھر وہ اگلے دن یہ ہوا پھر وہ سید اور کچھ پتلا سوکھا تھا جنید بداری ہمیشہ جیتے تھے وہ پہلوان تھے تو پتلا سوکھا بوڑھا شخص وہ جنید بدادی کو یوں مار رہا یوں مار رہا وہ پٹ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کہ آج میں اپنی بازی ہار جاؤں گا حضرت والا شعر پڑھتے تھے محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے اب زندگی بھر میں گناہوں میں گزار دی اب اللہ کے حکم کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اب دل چاہتا ہے اب دل کو ہار جاؤں میں بس اللہ کے حکم کے آگے اپنے دل کو سامنے رکھ دوں کہ بھائی اے اللہ بس آپ کا جو حکم ہے میں اپنے دل کو اس کے لیے خالی کرتا ہوں آپ جو حکم فرمائیں گے میں اس پر عمل کروں گا تو وہ مکے کھا رہے ہیں گھوسے کھا رہے ہیں اور ہار گئے اور سید زادے کو پیسے مل گئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو ان کو زیارت ہوئی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جنید لوگ نام رکھتے ہیں نا ان کو زیارت ہوئی کہ آج کیونکہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد والے کا اکرام کیا آج سے تیرا نام سارے عالم میں جو ہے پٹوا دیا جائے گا اور بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اپنا بنا لیں جی جی اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اپنا بنا لیں اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ ہر وقت ٹھاٹے مارتا ہو سمندر ہے قرآن شیخ میں آتا ہے اللہ یجتبی الہی مئی اشا اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں دیکھیں یہ انجینئر ہیں یہ انجینئر بن رہے ہیں یہ انجینئر بن چکے دونوں انجینئر ہیں وہاں داڑھی رکھ لی ٹوپی ماشاء اللہ اور گناہوں سے توبہ کر لی اب زندگی مزے والی ہے گزر رہی ہے انجینئر بنے ڈاکٹر بنے کوئی منع نہیں ہے دین حضرت میرے شیخ فرماتے ہیں آسمان پہ جھولو خدا کو مت بھولو کوئی بزنس نہیں چھوڑنا کوئی کاروبار نہیں چھوڑنا ہے اسی پہ رہتے ہوئے کانٹوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنی ہے اور کانٹوں سے بچنا مشکل ہے ہر طرف کانٹے بکھرے ہوئے ہیں اس کے لیے حکم ہے قرآن شریف کا حکم ہے باقاعدہ کہ سچوں کے ساتھ رہو سچے نہیں ملتے جنہوں نے سچوں کی صحبتیں اٹھائی ہیں ان کو تلاش کرو جو سچے ہوں نہیں ملتے تو دارالعلوم کراچی چلے آئیں مظاہر نو نمبر مدرسے میں چلے آئیں اور ان سے پوچھ لیں کہ حیدرآباد اور کراچی میں سچے لوگ کہاں ہیں جن کی صحبت میں بیٹھ کے میری ایمان کی بیٹری چار چارج ہو جائے انشاءاللہ آپ جاتے رہیں گے تو ایمان کی بیٹری چارج گی بس ایک بات رہ گئی خواتین بھی کیونکہ سن رہی ہیں میری ماں بہن بیٹیوں پردے کا اہتمام کر لیجئے ورنہ بے سکونی رہے گی قرآن شریف میں آتا ہے جلابی بہن سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک اپنے آپ کو چھپا لیجئے ایسا برقع لے لیں جس سے سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک چھپا کالا برقع مشہور ہے آج کل اور اگر برقع کے پیسے نہیں ہیں بڑی چادر لے لیں ریشم گلی سے ہی مل جائے گی اور شہر سے بھی مل جائے گی کراچی کی چادریں مشہور ہیں حیدرآباد کی چادریں تو اس سے گھونگھٹ نکال کے اپنے چہرے کو چھپا لیں جب تک برقع نہیں مل رہا اور سادہ برقع ہو ڈیزائن والا نہ ہو موتیوں والا نہ ہو اور ٹائٹ برقع نہ ہو سادہ برقع ہونا چاہیے اور ہمت کریں ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آئے گی جو وہی پردہ گھومتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیور موت ہے دیور سے پردہ ہے شوہر کے بھائی سے خالو سے پھپا سے تایازاد چچا زاد ماموزاد ہمت کر کے پردہ شروع کر دیں لوگ مذاق اڑائیں گے سب کا اڑایا جاتا ہے مشقت جھیلنی پڑے گی دین پہ چلنے میں تھوڑا مجاہدہ کرنا پڑے گا خاندان والے مذاق اڑاتے ہیں لوگ بولتے ہیں کمال کے بیان میں مت جاؤ برین واش کر دیتے ہیں دیکھیے میری بات نہیں ہے اسے برین واش کی بات نہیں ہے یہ قرآن و حدیث کی بات بتائی جا رہی ہے جن کی نعت پہ ابھی جھوم رہے تھے دل تو جھوم رہا تھا بس ظاہر نہیں جھوم رہے ہوں مگر جھوم سکتے ہیں یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے صحابہ کرام جب حفظ کرتے تھے نا ادھر سماؤں شقت ادھر سماؤں شقت اس طرح ہلتے تھے اور حدیث میں آتا ہے سبقت لے گئے وہ لوگ جو عاشقانہ ذکر کرتے ہیں یعنی ذکر کرتے وقت اس طرح کر کے جھوم جاتے ہیں تو یہ جھومنا ثابت ہے باقاعدہ تو آپ حضرات سمجھ رہے ہیں اور دوسری بات خواتین کے لیے بہت خاص ہے حدیث میں آتا ہے عورت پانچ وقت کی نماز پڑھ لیں رمضان شریف کے روزے رکھ لیں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں اور آخری ہے شوہر کی کے حقوق کا خیال رکھے تو جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جائے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو کتنی بڑی بشارت ہے اور ایک ایک عورت باورچی خانے میں کام کر رہی ہے شوہر اس کو جائز کام کے لیے بلاتا ہے تو میرے شیخ نے فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے چولہے پہ بھی کھڑی ہو چولہے کے پاس بھی کام کر رہی ہو فوراً اپنے شوہر کی اطاعت کرے فوراً اس کے پاس چلی جائے اتنا حکم ہوتا سجدے کا تو حکم ہے کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو حکم ہوتا اگر سجدے کا تو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو اتنا اہم حکم ہے عورتوں کو اپنے شوہروں کا بہت خیال رکھیں سب سے شادی کے بعد سب سے بڑا رتبہ شوہر کا ہے مگر شوہر کو بھی چاہیے کہ ہر ہفتے اور جو دور رہتی ہیں جن کے سسرال وغیرہ دور ہے تو ہر مہینے اس کو باقاعدہ خود لے کے جائے اس کے ماں باپ سے ملوانے پابندیاں زیادہ مت لگائے اور آخر پال پوس کے بیٹی بڑی کر کے رخصت کیا ہے نا اس کو کیوں پابندی لگاتے ہیں کہ وہ اپنی امی سے نہ ملے ہماری بیٹی رخصت ہو کے جائے گی ہم چاہیں گے کہ ہمارے سے ملنے نہ آئے پابندیاں نہیں لگانی چاہیے باقاعدہ ملوانا چاہیے خاص طور پہ جاؤ اپنی امی سے مل کر آ جاؤ تمہارے والدین بیمار ہیں اور اس کے لیے بھلے پیسہ بھی خرچہ ہو اور ایک حق بیوی کا مردوں کے لیے ہے مرد اس کا اہتمام کریں تھانوی رحمت نے فرمایا کہ بیوی کو ہر مہینے جیب خرچ دینا بھی ضروری ہے یعنی جو پاکٹ منی ضرور دینی چاہیے اس کا پھر حساب کتاب بھی نہ لے جیسے جتنی تنخواہ ہے اس حساب سے اس کو پاکٹ منی بھی دے دیا کریں یہ تو عورتوں کے لیے بات ہو گئی جس کا شوہر ناخوش ہوگا تو اس کے اللہ بھی اس سے ناخوش ہوگا اس لیے شوہروں کی خوب فرما برداری کریں ہاں اگر شوہر بے پردہ ہونے کا کہتا ہے کہتا ہے آؤ میرے ساتھ مہندی میں چلو ٹیلی ویژن دیکھ لو اور گانے سن لو آؤ تمہیں مس گیدرنگ میں تمہیں لے کے چلیں گے تو اس وقت اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی بھلے ڈانٹ کھا لیں مار کھا لیں مگر بہت ہی زیادہ بالکل آخری درجے تک بات پہنچ رہی ہے تو چلے جائیں مگر اس منکرات میں اور اس گناہ کے اندر شریک مت ہوں اس گناہ کے وقت شریک نہ ہو گھونگٹ نکال کے چہرے کو چھپا لیں کیونکہ شوہر بہت سخت ہے ہر وقت غصے کرنے والا ہے اب کیونکہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور اللہ کی نافرمانی سے ہی بچنا ہے تو اس لیے اس میں یہ کیا جائے گا کہ اپنے آپ کو خود اس تقریب میں جا کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے وہ عورت ورنہ جانا ہی نہیں چاہیے اور شوہر کے پیر پڑ جائے کہ بھائی وہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے زندگی بھر تو میں بے پردہ گھومتی رہی زندگی بھر تو میں آپ کے ساتھ جاتی رہی تقریبات میں اب اب میں نے توبہ کر لی ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ آپ کو دیتی ہوں پیر پکڑ کے کہ میں ایسی تقریب میں نہیں جا سکتی کیسے دیکھیے کیسے دل بدلتا ہے شوہر کا اسی وقت بدل جائے گا وہی بولے گا چلو تم نہیں جا رہی تو میں بھی نہیں جا رہا <laughs> ہمت تو کرے اللہ سے جھولیاں پھیلا کے دعا تو مانگے اللہ کی مدد آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ دو نفل اور کسی عامل کے پاس عورتیں بہت شوق ہوتے ہیں مزاروں پہ جا رہی ہیں عاملوں کے پاس جا رہی ہیں مرد بھی جا رہے ہیں کوئی پریشانی عامل کے پاس تھوڑی جانا ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے دو نفل نماز حاجت کی نیت سے پڑھیں اللہ سے رو رو کے مانگ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سد کے ساری دعائیں قبول ہوں گی کالی کملی والے کے سد کے دعائیں مانگیں صحابہ کرام کے سد کے اللہ کے سد کے شیخ القائی جیلانی رحمۃ اللہ کے سد کے اللہ کے سد کے دعائیں مانگیں ان قبول ہوں گی اللہ اللہ کے نیک بندے تھے ڈائریکٹ بھی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیونکہ اللہ کے نیک بندے انہوں نے اللہ کو خوش کیا جانے گھلا دی خوش کرنے میں اپنی زندگی کھپا دی تو اللہ کو ان کے صدقے مانگتے ہیں تو اللہ کو پیار آ جاتا ہے دیکھو میرے پیارے بندے کے صدقے مانگ رہے ہیں <laughs> اور سب سے پیارا کون ہے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے صدقے دعا مانگے اے اللہ آپ تو جانتے ہیں میں داڑھی نہیں رکھ پا رہا ہوں خاندان والوں کی وجہ سے بیوی بچوں کی وجہ سے معاشرے کی وجہ سے عادت ہو گئی ہے اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ کی کے مجھے توفیق دے دی داڑھی رکھنے کی توازو تو دکھائیں تھوڑی اللہ کے آگے جیسے کینسر کے لیے رو رو کے دعا مانگتے ہیں بلڈ کینسر ہو جائے کوئی اور بیماری کیسے رو رو کے مانگتے ہیں اسی طرح داڑھی کے لیے ٹخنے کھولنے کے لیے نمازوں کے لیے پردے کے لیے اللہ سے رو رو کے مانگے اگر یہ نہیں مانگی جاتی اتنی سی مانگ لیں اللہ مجھے اللہ والا بنا دے بس اس میں سب کچھ آ گیا اچھے اخلاق بھی آ گئے معاملات بھی آ گئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اب دعا کر لیتے ہیں ابھی میرا اس فقیر کا ایک اور بیان ہے عشاء میں ابھی ہم جامع مسجد دس نمبر میں بیان کریں گے وہاں پڑھیں گے نماز پہ وہاں افزار گراؤنڈ کے ساتھ مدرسہ فیض القرآن ہے وہاں مردوں کا بھی اہتمام ہے عورتوں کا بھی پھر کل ظہر کے بعد میرا بلال مسجد کوسار ہے نا وہاں کوسار کے اندر بلال مسجد میں اس فقیر کا بیان ہے تو جو لوگ آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں ابھی خواتین کا بھی ہے ایشیا میں جہاں پہ ہم لوگ ابھی جائیں گے مدرسہ فیض القرآن میں اذان دینے سے پہلے ہم نکل جائیں گے ان دعا کر لیتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی یا اللہ آپ کی رحمت بہت وسیع ہے آپ نے تو آسمان پہ لکھا ہوا سبق رحمت ہی وضبی میرے غصے میں اور رحمت میں دوڑ ہوئی میری رحمت بازی لے گئی اے اللہ آپ کو اس رحمت کا واسطہ دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں جن کی وجہ سے کائنات بنائی گئی جن کی وجہ سے آسمان و زمین بنائے گئے اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس طبع شدہ عمر پہ رحم فرما دے ہمیں معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو بخش دے اے اللہ ہمارے گناہوں پہ افو کا قلم پھیر دیجیے ہمیں اللہ والا بنا دے اپنی اتنی محبت دے دے نفس سے زیادہ اہل و عیال سے زیادہ ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے نفس سے زیادہ خاندان والوں سے زیادہ ماں باپ سے زیادہ بیوی بچوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رچا دیجیے بسا دیجیے اللہ اور جو تیرے عاشق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عاشق ہیں ان کی محبت اور عقیدت بھی دل میں اتار دیجیے اے اللہ ہم مردوں کو بھی اللہ والا بنا دے جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی ہیں کتنی نیک عورتیں بھی آئی ہیں ان کو بھی رابعہ وسیع بنا دے اور کتنی نیک عورتیں آئی ہیں ان کو بھی ان کے ایمان نے بھی ترقیات سے نوازش فرمائیے اے اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے اللہ والا بنا دے مجھے بھی اللہ والا بنا میرے والدین میرے بہن بھائی دادا دادی نانا نانی خاندان والے میرے من جہت نصب من جہت نسا میرے سب دوست احباب حاضرین غائبین غائبات اور سارے عالم کے مسلمانوں پہ رحمتوں کی بارش فرما رحمتوں کی بارش فرما برما کے مسلمان اور جہاں جہاں مسلمان شام کے مسلمان اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم پریشان ہیں ان کی مدد فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما بیت المقدس کی حفاظت فرما روزہ مبارک کی حفاظت فرما ملک پاکستان کی ایک ایک ان زمین کی حفاظت فرما مسجدوں مدرسوں سچے اللہ کی خانقاہوں کی تبلیغی مراکز کی تبلیغی جماعتوں کی علماء کرام کی حفاظت فرما ہم سب کی حفاظت فرما جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما بہت سے لوگ بیمار ہیں کسی کو کینسر ہے کسی کو کیسی کیسی بیماری ہیں بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما دے اللہ اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے معصوم بیمار ہیں اللہ مدد فرمائیے فرشتوں میں بہت سی عورتیں بڑی بڑی عمر ہو گئی کیونکہ پڑھنے کے چکر میں لگی رہی اور رشتے نہیں آ رہے اب اب توبہ کر لیے اللہ ان کو جوڑ کے رشتے <laughs> اللہ والے رشتے عطا فرما دیجیے غیب سے مدد فرما دیجیے اے اللہ جن جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرما جو قرضوں میں جکڑے ہیں قرضوں غیب غیر سے انتظام فرما دیجیے مسافر ہوں مگر نالائق ہوں مگر مسافر تو ہوں مسافر کے دعاؤں پہ فرشتے آمین کہتے ہیں فرشتوں کی آمین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دعاؤں قبول فرما لے میرے دل میں اور جو دوست بیٹھے ہیں باپ بزرگان دین سفید والے کتنی نیک عورتیں آئی ہیں سب کے دلوں میں جو جائز حاجت ہے پوری فرما دیجیے اللہ اس مل بیٹھنے کو قبول فرما لے آپس سے محبتیں قائم فرما دے اللہ جتنی تبلیغی بھائی نکلے جماعت میں ان سب کی فرشتوں ذریعے مدد فرما دیجیے جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں سب کی مدد فرما سارے عالم کے مسلمانوں پہ رحمتوں کی بارش فرما صلی اللہ علیہ نبی میرے شیخ بیمار ہیں حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامد رکاتم علی کی زندگی برکت صحت عطا فرما جتنے بزرگان دین مشاہد بڑے بڑے ولی اللہ بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما دیجیے وصلی اللہ نبی آمین جزاک اللہ آج دس پہ اذان ہوگی نا کتابیں لے کر آئیں خواتین میں بھجوا دیجیے